ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا له ومن بن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم اللہ رب العالمین نے بہت سارے کام ایسے رکھے ہیں جو کہ صرف اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں اور کسی کو زیبا نہیں کہ وہ ان کاموں میں اللہ رب العالمین کی نقل کر سکے اللہ رب العالمین کے اس کام کے اندر کسی بھی انداز میں برابری اور نقالی کرنے کی کوشش کرے بہت سارے ایسے کام ہیں ان میں سے ایک کام صورت گری کا بھی ہے یعنی تصویریں بنانا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ زی اللہ وہ ذات ہے یو صبر و کم فل ارحام کئی شاہ ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری تصویریں بناتا ہے لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں العزیز الحکیم اور اللہ تعالی زبردست غالب اور حکمت والا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ خاصہ ہے اللہ سبحانہ ہو تعالی کی ذات یہ کام کر سکتی ہے کہ ماں کے رحم میں انسان کی تصویر بنا دے ذات باری تھا کے علاوہ اور کوئی بھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ ماؤں کے رحموں میں پیدا ہونے والے بچے کی صورت گری کرے اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے اندر یہ جرت نہیں یہ ہمت نہیں کہ وہ یہ کام کرے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوق بنائی ہے انسان اب اسے ماں کے رحم تک رسائی نہیں کہ وہاں پر یہ کام کر سکے لیکن اس کے بس اور اختیار میں یہ ضرور ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جو تخلیق ہے کسی نہ کسی حد تک اس کی نقل اتارے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو یہ کام وہ کر سکتا ہے لیکن یہ کام شاید نہیں روا نہیں اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بڑے غصے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یہ میری بنائی ہوئی تخلیق کی نقل اتارتے ہیں ان سے بڑا ظالم اور کون ہوگا ومن ازلم ممن ممن ذہابہ خلوقو کا خلقی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جاتا ہے اور میری مخلوق جیسی تخلیق کرنا چاہتا ہے فل یخلوق و حباتن ول یخلوق و اگر ان کا بس چلتا ہے تو کوئی دانا بنا کے دکھائیں کوئی ذرہ بنا کے دکھائیں صحیح بخاری کتاب اللباس باب النقد سور حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ترپن یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے ابو ذرا کہتے ہیں کہ میں ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدینے میں ایک گھر کے اندر داخل ہوا مسو مصور تو اوپر دیکھا ایک مصور تصویر بنا رہا تھا تو اس موقع پر ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سمعت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یہی حدیث پھر ساری ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سنائی اسی طرح یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب التوحید توحید باب قول اللہ تعالی واللہ خالقاکم وما تعملون حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو انسٹھ کے اندر بھی آتی ہے وہاں پہ الفاظ یہ ہیں فل یخلوق ذراتن اول یخلوق حباتن او شعیراتن یہ ایک ذرہ ایک دانہ یا ایک جو ہی بنا کے دکھا دیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تصویر بناتے ہوئے دیکھا اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ جاندار چیزوں کی تصویر نہ بناؤ اور اگر تو نے تصویر ہی بنانی ہے تو پھر ان چیزوں کی بناؤ جس کے اندر روح موجود نہیں ہے غیر زبر روح چیزوں کی تصویر بنانا یہ دین اسلام نے جائید اور مشروع قرار دیا ہے کہ یہ بنا لی جائے لیکن زبر روح چیز کی تصویر بنانا یہ درست نہیں ہے قطعا جائز نہیں ہے اور تصویر چاہے ہاتھ سے بنائی جائے تصویر چاہے مشین سے بنائی جائے یعنی کیمرے وغیرہ سے بات ایک ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے دونوں چیزوں کے مابین دونوں تصویروں کے مابین کیونکہ تصویر بہرحال تصویر ہی ہے اور اس میں ممانعت اور قباحت بہرحال موجود ہے کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جن تصویروں کے بنانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نا وہ تصویریں یہ نہیں ہیں بلکہ وہ ایسی تصاویر ہیں جو ہاتھ کے ساتھ بنائی جائیں اور یہ جو تصویریں بنائی جاتی ہیں کیمرے کے ذریعے یہ تو ایک عکس ہوتا ہے حالانکہ بیچاروں کو بات سمجھ ہی نہیں آتی تصویر تصویر بننے سے پہلے عکس ہی ہوتی ہے تصویر جب تک تصویر نہیں بنتی اس وقت تک وہ عکس ہی ہوتی ہے جب اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے تو وہ تصویر بن جاتی ہے اب جو بندہ اپنے ہاتھ کے ساتھ تصویر بناتا ہے تو اس کے تو سامنے ایک شکل و صورت کسی آدمی کی زبیر روح چیز کی ہوتی ہے اس شکل و صورت کا عکس اس کے دماغ میں پہنچتا ہے آنکھوں کے ذریعے اس کے دماغ میں اس چیز کا عکس پہنچتا ہے اور پھر وہ اس عکس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کاغذ پر اتار دیتا ہے یا پھر مٹی کو یا پتھر کو جوڑ کر وہ عکس جو اس کے دماغ میں ہوتا ہے اس کو وہ باہر نکالتا ہے اب جیسے دیگر کام سارے کے سارے دور کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جدت کی طرف جا رہے ہیں اور مشینوں کے ذریعے ہو رہے ہیں پہلے آپ کا یہ لکھنے پڑھنے کا کام سارا ہاتھوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا اب مشین کے ذریعے ہوتا ہے نام پہلے اس کا ٹائپ رائٹر تھا اب کمپیوٹر ہو گیا ہے جیسے جیسے دور بدلتا ہے وہ مشینی کام ہوتا چلا جا رہا ہے تو ایسے ہی تصویر کے بنانے والا جو مسئلہ ہے بالکل یہی کچھ ہے کہ پہلے انسان اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ سارا عکس بڑی محنت کر کے اتارتا تھا کسی بھی چیز پر دیوار پر پتھر پر کاغذ پر چمڑے پر لکڑی پر کسی بھی شے پر لیکن اب اس کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ کیا کرتا ہے پتھر پر بھی اس نے وہ عکس اتارنا ہو ایک بار وہ اس کا سانچا ڈیزائن کر لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ لوہے کو پیتل کو پلاسٹک کو پگلا پگلا کے اس کے اندر ڈالتا ہے وہ بن بن کے تصویر نکلتی چلی جاتی ہے پھر اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں جو اسی انداز میں ہوتے ہیں اور دیکھ لیں آپ کہ آج کل دنیا کے اندر بہت سارے کام ہیں جو مشینی طور پر چل رہے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کیمرے کے ذریعے تصویر کھینچنے والا ہے وہ بھی تو اپنے ہاتھ سے ہی کھینچتا ہے کیمرہ لے کر رکھ دے اور وہ خود بخود تصویریں کھینچے یہ کام تو نہیں ہوتا نا پہلے اس کو ایک آدمی پکڑتا ہے اس کو وہ اچھی طرح سے جس کی تصویر اس نے کھینچنی ہوتی ہے اس پر فٹ کرتا ہے پھر اس کا بٹن دباتا ہے وہ تصویر کھینچنے کی مشین جس کو کیمرہ کہا جاتا ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے تو یہ بالکل بودا سا اور بڑا بے ڈھنگا سا اعتراض ہے اور پھر دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ عکس وہ ہوتا ہے کہ جب تک معکوس اس کے سامنے رہے وہ موجود رہے جب وہ پیچھے ہٹ جائے تو وہ ختم ہو جائے مثال کے طور پہ آپ آئینہ ہی دیکھ لیں جب تک آپ آئینے کے سامنے ہیں آپ کا عکس آئینے میں نظر آتا ہے لیکن جو ہی آپ آئینے سے پیچھے ہٹے پھر آئینہ آپ کا چہرہ نہیں دکھائے گا پھر آئینے کے سا... کے اندر وہ تصویر نظر آئے گی جو اس کے سامنے ہے یہ ایک بنیادی فرق ہے عکس اور تصویر کے درمیان کہ جب عکس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے تو اس کا نام تصویر ہے اور جب تک وہ عکس محفوظ نہیں ہوتا تو وہ عکس ہی ہے اصل میں خرابی یہ لگی چونکہ یہ ایک جدید چیز ہے یہ تصاویر اور ان کے بارے میں زیادہ تر معلومات عموماً بھائی لوگوں کے پاس ہیں نہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ قیاس قیاس در کیا سرائیاں شروع کر دیتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غلط نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر یاد رہے کہ یہ جو تصویر یعنی کہ کمپیوٹر کے اندر یا موبائل کے اندر ہوتی ہے اس کو بنانا اور اس کو دیکھنا یہ تقریباً برابر درجہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ کمپیوٹر کو استعمال کرنے والے اکثر لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کے اندر سسٹم کے اندر جو ڈیٹا موجود ہوتا ہے وہ ایک مخصوص اس کے کچھ کوڈ ہوتے ہیں ان کوڈوں میں وہ ڈیٹا اس کا محفوظ ہوا کرتا ہے پھر جب ایک آدمی مثال کے طور پہ اس کے پاس کچھ پکچرز پڑی ہوئی ہیں اب جب وہ کمپیوٹر کو کھولتا ہے اور اس کو کمانڈ دیتا ہے اوپن کی تو وہ کیا کرتا ہے کمپیوٹر اس تصویر کو جو اس کے کچھ کوڈز ہوتے ہیں ان کو ملا کے ڈسپلے پہ سکرین پہ وہ سامنے لے آتا ہے اب یعنی کہ جس نے تصویر کھینچی ہے اس اس نے بھی کیا کیا ہے ہے کو بنایا اور جو دیکھنے کے لیے اس کو کھول رہا ہے بنی ہوئی کو وہ بھی حقیقت اسی انداز میں مشین کو حکم دے رہا ہے وہ ایک تصویر بنا کر سامنے پیش کر رہی ہے تو گویا تصویر کا دیکھنا اور بنانا اس جدید مشین کے اندر کمپیوٹر کے اندر موبائل کے اندر دونوں برابر حیثیت کا حامل ہو گیا ہے اب جو لوگ اس برمجا سے اس پروگرامنگ سے اور اس کی یعنی کہ جو باریکیاں ہیں اس سے نہ آشنا ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ ایک بنی بنائی تصویر میرے کمپیوٹر میں اگر آ گئی ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں تو تب بھی میں تصویر بنانے والا ہو گیا مصور ہو گیا یقیناً اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی ہاں جس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ کمپیوٹر کن اصولوں پہ چلتا ہے موبائل کے اندر جو ڈیٹا ہے کمپیوٹر کے اندر جو ہے یہ کس انداز میں بنتا ہے کس انداز میں جڑتا ہے کس انداز میں سامنے آتا ہے اب اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور مثال لے لیں کہ مثلاً کسی کے موبائل کے اندر قرآن مجید کی کے پکس پکچرز موجود ہیں ٹیکسٹ کی صورت میں قرآن مجید موبائل کے اندر موجود ہے سوال یہ ہے آج کے ہمارے اس جدید دور میں کیا وہ موبائل جیب میں ڈال کر جس کے اندر ٹیکسٹ کی صورت میں قرآن موجود ہے وہ موبائل جیب میں ڈال کے باتھ روم میں ٹائلٹ میں لے کے جانا جائز ہے اس کے اندر قرآن مجید کا ٹیکسٹ مکمل محفوظ ہے تو اس کے لیے بھی وہ اسی بنیاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکسٹ قرآن کا قرآن اس وقت بنے گا جب وہ آپ کی سکرین پہ ہوگا جب تک وہ بیک اینڈ میں ہے وہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ کچھ اور ہی ہے وہ تو zero zero one one zero zero one کے کوڈز کے اندر محفوظ ہے آپ کیا کرتے ہیں انہی کوڈز کو کمانڈ دیتے ہیں وہ ایک خاص شکل و صورت میں قرآن مجید کا ٹیکسٹ بن کے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے پکچر بن کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے وہ کوڈز کیا ہیں کہ ایک یعنی کہ آواز بن کے وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جب تک آپ اس کو سامنے نہیں لے کے آتے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ یہ اس جدید ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو جب یہ سمجھی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی جو عالم دین بھی اس بات کو سمجھے گا کہ یہ ساری گیم کیسے چلتی ہے یہ کھیل کیسے ہوتی ہے تو وہ قطعا کبھی بھی اس کے جواز کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں اور پھر کچھ اعتراض یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہی کی ساری سنعت ہے ساری گری ہے اللہ نے زبیر روح چیزوں کے علاوہ اور بھی چیزیں بنائی ہیں لیکن زبیر روح کی تصاویر بنانے کی اجازت نہیں دی باقیوں کی اجازت کیوں دی ہے یہ بھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کی مرضی ٹھیک ہے نا ہم تو آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کی منشا اور مرضی جس کام کو چاہے بندوں کے لیے جائز قرار دے دے جس کو چاہے ناجائز قرار دے دے اس کی ایک میں مثال عموماً دیا کرتا ہوں کہ جیسے یہ کمپیوٹر سافٹ ویئرز ہی ہیں مثلاً انہیں کو لے لیجئے ان کا ایک فل ورژن ہوتا ہے اور ایک ٹرائل ورژن ہوتا ہے ٹرائل ورژن کوئی ایک سال کے لیے کوئی چالیس دنوں کے لیے کوئی ساٹھ دنوں کے لیے کوئی تیس دنوں کے لیے کوئی پندرہ دنوں کے لیے کوئی دس دن جس لمٹ کے لیے بھی انہوں نے وہ ٹرائل ورژن بنایا ہوتا ہے کمپنی نے وہ ٹرائل ورژن آپ کو یوز کرنے کے لیے فری دیتے ہیں اور آپ کو کھلی اجازت ہوتی ہے کمپنی کی طرف سے کہ اس ٹرائل ورژن کی کاپی آپ چاہے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیں وہ آپ کو اس سے منع نہیں کرتے جبکہ جو ان کا ایک فل ورژن ہوتا ہے جس کی وہ آپ کو کی دیتے ہیں اس پر وہ اپنے رائٹس رکھتے ہیں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ یہ کام ان کا کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح فی الحال ہمارا اس ٹاپک کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ کمپیوٹر سافٹ ویئرز ان کو کاپی کرنا فل ورژن سافٹ ویئرز کو اور آگے پھیلانا یہ جائز ہے یا نہیں جائز یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے جو ہمارے موضوع کے ساتھ متعلقہ ہے کہ اس کے ٹرائل ورژن کو کاپی کرنا آگے پھیلانا کمپنی کی طرف سے مکمل اجازت ہے اور چھوٹ ہے لیکن اس کے فل ورژن کو اگر آپ آگے پھیلاتے ہیں اس کی کی آپ آگے دیتے ہیں یا کوئی بھی اس کی کاپی کرتا ہے تو وہ کمپنی اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے میں مختار ہوتی ہے مجاز ہوتی ہے یہی مثال آپ یہاں پہ لگا لیں کہ انسان اور زبر روح چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی صنعت صنعت کا کارے گری کا تصویر گری کا ایک فل ورژن ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی اس کی کاپی کرے اور باقیوں کے اندر وہ خوبصورتی وہ رعنائی وہ حسن منظر نہیں ہے غیر زبیر روح چیزوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانے کی اجازت دے دی ہے کہ آپ وہ بنا سکتے ہیں جیسے کمپیوٹر کا ٹرائل سافٹ ویئر اس کے اندر بہت ساری خصوصیات موجود نہیں ہوتی جو کہ فل ورژن کے اندر ہوا کرتی ہیں تو اولا تو یہ اعتراض ہی بالکل غلط سا ہے نا کہ اللہ نے یہ کام کرنے کی اجازت کیوں دی ہے اس کام کے کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی بھائی ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے ہمیں تو یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ جو کام جیسے چاہے کرے کون ہوتا ہے اسے پوچھنے والا لا عما يفعل وهم يسألون اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا ہے اللہ نے یہ کام کیوں نہیں کیا وہ ہم سوال بندوں سے سوال ہوتا ہے یہ کیا کیوں کیا ہے یہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا تو تصاویر ہما قسم کی خواہ وہ ہاتھ سے بنائی جائیں خواہ وہ مشین کے ذریعے کیمرے کے ذریعے بنائی جائیں ایک ہی چیز ہے اور پھر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو جی یہ جو کیمرے کے ساتھ کھینچی جانے والی تصویر ہے یہ مان لیا کہ تصویر ہے لیکن جو ویڈیو کیمرہ ہے اس کے اندر تو متحرک تصویر بنتی ہے پورا پورا عکس ہوتا ہے حالانکہ اگر ویڈیو کیمرے کا جو کام کرنے کا انداز ہے اس کو سمجھ لیا جائے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور سافٹ ویئر کے میدان میں اگر کسی نے Adobe Photoshop software کو پڑھا ہے اس کو سیکھا ہے تو اس میں یہی اصول پہلے سمجھائے جاتے ہیں سب سے پہلے ابتدا میں یہی اصول سمجھائے جاتے ہیں کہ ایک ویڈیو کیمرہ وہ کیسے کام کرتا ہے چونکہ ایڈوب کے اندر بھی پروگرامنگ کے دوران یہ کام ہوتا ہے کہ ایک کچھ مخصوص تصاویر کے پیچھے کچھ مخصوص آواز کو فٹ کیا جاتا ہے کہ کون سی آواز نکلے تو سامنے کیا تصویر آئے یہ سارا ایڈیٹنگ کا کام ایڈوب کے اندر ہوتا ہے اسی طرح جو لوگ مووی ایڈیٹنگ کرتے ہیں وہ بھی اس فن کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ان کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو ویڈیو کیمرہ ہے یہ بھی متحرک تصویر نہیں کھینچتا بلکہ یہ ایک سیکنڈ میں سات سو بلکہ نو سو سے زائد تصاویر کیپچر کرتا ہے ویڈیو کیمرہ متحرک تصویر نہیں کھینچتا بلکہ ایک سیکنڈ میں نو سو سے زائد تصاویر کھینچتا ہے اور پھر اسی تیزی کے ساتھ اس کی سلائڈ شو کرتا ہے اور انسانی آنکھ اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہے کہ ایک سیکنڈ میں نو سو تصاویر کو گرتے ہوئے دیکھے چھت پہ چلنے والے پنکھے کی جو رفتار ہے وہ اس سے کہیں سست ہوتی ہے لیکن جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ پنکھے کی موٹر کے ارد گرد ایک حالا سا بنا ہوا ہے اس کو ایک ایک پر علیحدہ علیحدہ جاتا ہوا نظر نہیں آتا تو اس سے تو کئی گنا زیادہ تیز رفتار ہے ویڈیو کیمرے کی تصویر کھینچنے کی سپیڈ اور ویڈیو دکھانے میں تصویر کی سلائڈ شو کرنے کی رفتار تو اس قدر تیز رفتار ترین یعنی کہ ساکن تصویریں کھینچی جاتی ہیں تو لہذا ویڈیو کیمرے سے کھینچی گئی تصویر کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ تو متحرک ہے بالکل غلط ہے اور دوسری بات چلو آج نہیں تو کل صحیح آج نہیں تو کل صحیح اگر کوئی شخص ایسا کوئی کیمرہ ایجاد کر ہی دیتا ہے جو متحرک تصویر کو کیپچر کرے مثلا فرد محال ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کام کر ہی دیتا ہے تو کیا یہ جائز ہو جائے گا سوال اٹھتا ہے نا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے جب ایک ساکن تصویر بنانا ناجائز ہے ایک تصویر جو ساکن ہے وہ ساکن بنانا جائز نہیں ہے تو متحرک کیوں کر جائز ہوگی کیونکہ جو کمال متحرک کے اندر ہے وہ ساکن کے اندر نہیں تو ساکن تصویر جب ناجائز ٹھہری تو متحرک تصویر بطریق اولا بل اولا ناجائز ہوئی باقی رہا یہ سوال کہ علماء کرام کے دروس ویڈیو کے اندر آج کل اس کا بھی بڑا دور دورہ ہے تو دیکھیے تصویر عالم دین کی ہو یا کسی کی ویڈیو علماء کی ہو یا جوہلا کی کوئی فرق نہیں دونوں برابر ہیں تصویر ہونے کے لحاظ سے دونوں کام غلط ہیں اور یہ بات یاد رہے کہ تصاویر کے جواز کا فتویٰ سب سے پہلے سعودیہ کی طرف سے آیا ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی خاطر ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو مکرو اور ناپسند بھی سمجھتے ہیں یہ باقاعدہ فتوے کے اندر الفاظ موجود ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا مفتیان ادام نے کہ اس کے علاوہ دیگر ویڈیو جائز نہیں یہ تو ہے ان کے فتوے کی بات لیکن ہمارے نزدیک تو علماء کرام کے ویڈیو درست وہ بھی ناجائز ہیں کیونکہ بہرحال وہ تصویر ہے ایسی کون سی مجبوری پڑی ہے کہ ویڈیو بنائی جائے دیکھیے خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل باطل کے ساتھ جب ہمارا پالا پڑتا ہے ہم ان کو یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نیکی کا کام کرنے کا اگر طریقہ اپنی طرف سے گھڑ لیا جائے ایجاد کر لیا جائے تو وہ کام نیکی نہیں ہوتا بلکہ وہ کچھ اور بن جاتا ہے تو دین کی دعوت دینا یہ بھی نیکی کا کام ہے تو اس کے لیے وہی طریقہ کار استعمال کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا ہاں جو جائز راستے ہیں جائز ذرائع ہیں نت نئے جائز انداز اور طریقہ ہائے کار جن کو شریعت اسلامیہ نے مباح قرار دیا ہے جائز قرار دیا وہ اپنائے جا سکتے ہیں اب مثال کے طور پہ یہ ہمارا آن لائن درس شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے آواز کے ذریعے دور دراز کے لوگوں تک آواز کو پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کا خطبہ دیا تو حجت الوداع کے خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے وہ الفاظ آگے پہنچاتے ہم نے وہ ایک آدمی کو کھڑا کرنے کے بجائے کیا کیا ہے ایک مشین کو کھڑا کر لیا ہے کہ یہ مشین وہی کام کرتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ساتھ آپ کے الفاظ اور گفتگو کے ساتھ کیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان لوگوں تک پہنچائی ہے جن تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ رہی تھی تو ہماری آواز بھی اس جدید آلے کے ذریعے وہاں تک پہنچ رہی ہے جہاں پر ہم نہیں پہنچا سکتے قل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج العبادہی والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا یہ سارا کچھ اللہ نے اہل ایمان کے لئے ہی تو پیدا کیا ہے خالصتا یوم القیامہ اور جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں یہ خالصتا اہل ایمان کے لیے ہوں گی دنیا میں تو اور بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن آخرت میں یہ اہل ایمان کے ہی کام آئیں گی بہرحال یہ مختصر سی چند باتیں تھیں اور معروضات تھے اس تصویر کے حوالے سے مسئلہ تو بڑا واضح سا ہے حدیث کے اندر بھی موجود ہے اور تصویر کے بارے میں علماء کرام سارے کے سارے جو ویڈیو بنوانے والے ہیں وہ بھی جو نہیں بنوانے والے وہ بھی سارے ہی اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں صرف کچھ شکوک و شبہات ہیں اس بارے میں تو چند ایک شکوک و شبہات کا ازالہ تو میں نے کر دیا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی شبہ ہو کوئی شک ہو اس تصویر کے بارے میں تصویر کی جدید ترین صورتوں کے بارے میں تو وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں پوچھے سوال کرے تو اس کا انشاءاللہ ہم اضالہ کرتے ہیں تو میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں تو آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر میری آواز روم میں آ رہی ہے تو پلیز بتا دیں وائس اوکے جزاک اللہ خیر شیخ صاحب آپ کا درس میں زیادہ نہیں سن سکا آنا جانا لگا رہا وزٹرز تھے یہاں پہ لیکن جو مدعا ہے وہ یہی مجھے معلوم ہوا آپ نے بیان فرمایا کہ تصویر جائز نہیں ہے چاہے وہ مووی کیمرے کی ہو چاہے وہ اسٹل ہو لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ نہ ایکسپائر ہونے والا دین ہے یہ تو قیامت تک کے لیے اللہ نے مکمل کر دیا ہے تو مجھے بتائیے کہ کل کو اگر ہمارا خلیفہ بن گیا کوئی کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والا اللہ کرے تو اس کو ہم پھر پردہ کروائیں گے ویڈیوز سے اور کیمروز سے یہ یہ یہ کیسے پریکٹیکل ہوگا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی ہے جی البدری بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ جب وہ کوئی خلیفہ بنے گا نا یہ سوال آپ اس وقت کیجئے گا وقت سے پہلے سوال کرنا شرعن جائز نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب اس چیز کو دین اسلام نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے ہم اس کو پردہ نہیں کروائیں گے بلکہ ان چیزوں کو ہی ختم کریں گے جب یہ چیزیں ہی ختم ہو جائیں گی مسئلہ حل ہو جائے گا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تو شیخ صاحب ادھر جا رہا ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی ہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہ ہی میں اسے ہم تو خانقاہیوں کے مزاج میں پختہ ہو جائیں گے ہماری آواز تو پڑوسی بھی نہیں سن سکے گا جو ذاکر نائک انڈیا میں بیٹھ کے پوری دنیا میں توحید پھیلا رہا ہے وہ تو اپنے پڑوسی کو بھی نہیں بتا سکے گا کہ توحید کیا ہے اور نہ ہی کوئی سن سکے گا آپ کو آپ کی آواز پوری دنیا میں دب جائے گی تو آپ اس میڈیا کو اس میڈیم کو اس طرح اگنور کر رہے ہیں تو آپ نے کتاب و سنت سے دلائل دیے ہیں الحمدللہ لیکن ان علماء اور ان فقہا اور ان مدسین کے جو دلائل ہیں اس کے بارے میں ویڈیو کے بارے میں وہ بھی شاید آپ نے پڑھے ہوں گے اپنے باز رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ موجود ہے اور باقی شیخین کا بھی تو یہ کوئی پریکٹیکل جو ہے وہ پریکٹیکلی پاسبل نظر نہیں آتا voice okay Lala ji should be okay جی شیخ صاحب تشریف لائیے مائک پہ جزاک اللہ خیر اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ شرن منع ہے ایسا سوال کرنا کہ جو بات ہوئی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کے بارے میں بتاتے رہے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ کل آنے والی خبریں اللہ آپ کو دیتا تھا آپ صحابہ سے شیئر کیا کرتے تھے تو ہم تو پوچھتے ہیں کہ اسلام تو سوچتا ہے آگے کی کہ آگے کیا ہوگا آگے کی سوچ نہ رکھنے کی وجہ سے ہی ہم جو ہے وہ دنیا سے پیچھے چلے گئے ہیں تو اس بارے میں بھی روشنی ڈالیے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ ہونے والی باتیں بتائی ہیں وہ وہی الہی کے ذریعے بتائی ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نادل کردہ وہی موجود ہے ہم نے اس کے اوپر اجتہاد اور قیاس کرنا ہے فرضی مسائل ٹھیک ہے فرضی مسائل گھڑنا اور فرضی مسائل بیان کرنا یہ ایک علیحدہ بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ بات کرنا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے دوسری بات رہی یہ کہ ہماری آواز دب جائے گی پڑوسی کو بھی نہیں سنا سکیں گے تو یہ غلط ہے اب دیکھیے آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں میں ملتان میں بیٹھا ہوں میں آپ کو اپنی آواز اور آپ اپنی آواز مجھے سنا رہے ہیں یہ تصویر کے بغیر ہے یا نہیں اور پھر جو دعوت و تبلیغ سکرین پہ مولوی صاحب کے چہرے سمیت ہو سکتی ہے وہ مولوی صاحب کے چہرے کے بغیر نہیں ہو سکتی کیا کیا ریڈیو اور اس کا جو نظام ہے وہ دین کو پھیلانے کے لیے کفایت نہیں کر سکتا ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں فرق صرف اور صرف تصویر کا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے ٹی وی چینلز یہ ایک اچھا ہتھیار ہے اچھا ویپن ہے میڈیا کا تو اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو استعمال ویسے کریں گے جیسے شریعت اور ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے ان کے یعنی کہ ویڈیو کیمراز کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے بہت سارے کام وہ ہو سکتے ہیں اور کیے بھی جاتے ہیں جن کے اندر جاندار چیزوں کی تصاویر نہیں ہوتی تو آپ نے جو اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی ہے کہ ویڈیو کے بغیر آواز نہیں پہنچ سکتی یہ بات ہی غلط ہے اس بنیاد پر آپ کا یہ لمبا چوڑا سوال تھا جب بنیاد ہی آپ کی غلط ہے سوال کی تو سوال بھی اپنے آپ غلط ہو گیا البدری بھائی اس بات کو ذرا غور سے سوچیں کہ آواز پہنچانا اور چیز ہے تصویر پہنچانا اور چیز ہے ان دونوں باتوں کے اندر فرق ہے آواز پہنچانے میں اور تصویر پہنچانے میں فرق ہے ہم نے اپنی تصویر کو بلند نہیں کرنا دنیا پہ نہیں پھیلانا ہم نے اپنی آواز کو پھیلانا ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی ہے انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی ذرا اس کا بتلا دیں پلیز رانا بھائی رانا بھائی کو آواز آ رہی ہے جی ہاں جی جزاک اللہ شیخ صاحب اصل میں تو میں نے ہاتھ بلند کیا تھا البدری جی، بھائی نے ایک بات کی تھی اس پہ تھوڑا سا ایک مجھے ایک جملہ یاد آیا تھا وہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ لیکن اس سے قبل میں کہ شیخ صاحب ایک اشکال ہے میرا جیسے میں اپنی اپنا اپنا جو ہے وہ مش سمجھے کہ میرے ساتھ جو, جو واقعہ جو ہمر پیش ہے وہ بتلاتا ہوں کہ جب میں جرمنی میں آ کر اہل الحدیث ہوا میں نے پڑھا تو صحیح کہ ہاں بھائی تورک بھی ہوتا ہے جب اہل الحدیث ہونے کے بعد نماز کی کتابوں کا مطالعہ کیا رفع دین بھی ہوتا ہے لیکن یہ کس طرح کب کیسے ہوتا ہے یہ جو ہے میں نے ایک جرمن مسلمان جو نیو مسلم ہوا تھا اس کی ویڈیو دیکھ کر سنا تھا سوری دیکھ کر میں نے صحیح طور پہ یہ دیکھا تھا کہ نماز کس طریقے سے کہ کس جو محل ہے رفع دین کا وہ کہاں ہے تورک کے اندر کس طریقے سے جو بٹھایا جاتا ہے پھیلایا جاتا ہے پاؤں کو وہ میں میں نے نے اس ویڈیو سے دیکھا ہے مجھے تو اب کیا میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس ویڈیو سے فائدہ نہیں ہوا کیا نہیں ہوا یہ ایک تھوڑا سا اس پہ شخص روشن ڈالیے گا اور جی بھائی وہ آپ نے جو ایک بات کی تو اس پہ مجھے ایک جملہ یاد آیا تھا میں جب چھٹی کلاس میں تھا تو ہمارے استاد تھے ایک سید واجد علی شاہ لیکن وہ وہ والے سید نہیں تھے یعنی کہ کھٹمل سید نہیں تھے ان سے تو بڑی دشمنی تھی ان کی انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کہی تھی کہ یہودی جو ہے وہ سو سال پہلے سوچتا ہے ہندو دس سال پہلے سوچتا ہے اور مسلمان اس وقت سوچتا ہے جب سر پر تلوار لٹک رہی ہوتی ہے تو بھائی یہ تو مسلمان کا خاصہ ہے کہ اسی وقت سوچے گا تلوار لٹک رہی ہوگی تو آئیں الوادی جی بھائی مائک فری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جہاں تک تعلق ہے فائدہ پہنچنے کا یا نہ پہنچنے کا ٹھیک ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم ویڈیو کو اس ہتھیار کو اس ویپن کو یوز کر سکتے ہیں لیکن جائز طریقے کے ساتھ ٹھیک ہے اب سٹل پکچر ہو یا ویڈیو کے اندر ہی مختلف پکس اکٹھے کر کے اور یعنی کہ ان کی سلائڈ شو کی جائے اور پیچھے ایک آواز ہو سمجھانے والی مثلا تو اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تورک وغیرہ کا مسئلہ ٹھیک ہے تو تورک پہ بیٹھے ہوئے آدمی کی تصویر پچھلی جانب سے مثلا اگر کھینچ لی جائے ٹھیک ہے اور اس کو اسٹل پکچر کے طور پر یا پھر ویڈیو کے طور پر کسی عالم دین کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کو چلا دیا جائے مثلا تو یہ بھی تو ممکن ہے اور اس کے اندر شرعن کوئی قباحت بھی نہیں ہے اور پھر اس تصویر والے طریقے سے بھی بہترین طریقہ وہ یہی ہے کہ یہ رجال سے آدمیوں سے سیکھا جائے علماء سے سامنے بیٹھ کر جا اگر آپ نے پڑھا ہے جو عالم دین آپ کو بتاتا ہے آپ اسے اس کا پریکٹیکل بھی پوچھیں کہ آپ نے جو تھیوری ہمیں دی ہے اس کا پریکٹیکل کیا ہے تو یہ تو ایک سادہ سا طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ اپنی ویڈیو بنا کے تو نہیں نہ دی تھی کر کے دکھایا تھا صحابہ کرام کو تو درس و تدریس کے میدان میں پڑھنے پڑھانے میں یہی طریقہ کار تا حال آج تک چلا جا رہا ہے چلا آ رہا ہے تو جب ایک عالم دین ہاں، اگر عالم وہاں پر نہ ہو تو کیا کیا جائے وہاں پر عالم منگوایا جائے لالا جی یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے کہ اگر عالم وہاں پر موجود نہ ہو تو کیا کیا جائے وہاں پر منگوایا جائے السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز ان شاء اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں تک آ رہی ہوگی ذرا بتا دیں ٹیکس میں کے جزاکم اللہ حسن جزا جزاکم اللہ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے آپ کے جو ٹاپک ہے یہ بہت خشک اور اس میں بہت سی پچیدگی ہیں اور ایک عام انسان کو اس کو سمجھنا میرے خیال میں ہم جیسے انسانوں کے لیے بڑا مشکل ہے آپ کے سوال میں جو آپ نے میں نے آپ کا دس بڑا غور سے سنا اس کی الحمد ریکارڈنگ بھی کی ہے بار بار سنیں گے تاکہ ہمیں اس سے زیادہ پتہ چلے اور دلائل پتہ چلیں کہ اس میں شرعی حکام جو آپ نے دلائل دی ہیں وہ کہاں تک ہیں اور ہمیں اس پہ کس طرح عمل کرنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک اپنے درس میں یہ کہا ایک حوالہ پیش کیا جو سعودی عرب کا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو صحیح تو نہیں سمجھتے لیکن مکرو سمجھتے ہیں اور یہ دین کے کم کرنے کے لیے شریک پر اس کی کوئی جواز تو نہیں لیکن ہم کیونکہ یہ اسلام کے پھیلانے میں ہمارے لیے بہتر ہو رہی ہے اس لیے ہم اس کو صحیح تو نہیں سمجھتے لیکن مکرو سمجھتے ہیں یعنی کہ ایک طریقے سے دوسرے لفظ سے اچھا نہیں سمجھتے ہیں لیکن کر سکتے ہیں اس کو میں یہ سمجھتا ہوں لیکن آپ نے لفظ استعمال کیا مکرو تو یہاں پہ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا مجھے آپ کسی حدیث سے یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں مکرو کا لفظ ہو وہ ذرا بتا دیں ایک دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ جب انسان جو ہوتا ہے وہ متحرک چیزوں کا وہ چیزیں ہیں وہ لے لیتا ہے لیکن میں نے ایک درس سنا تھا شیخ ساجد رزاق ساجد میر صاحب کا اللہ تعالیٰ کو ذائقہ خیر دے ان کا بڑا اچھا موضوع تھا مشکل کشا کے حساب سے وہ ان اس ان ان کے ایک اس ویڈیو میں ان سے یہی سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے بھی یہی سوال کہا تھا کہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے بلکہ ہم کیونکہ کے نہ ہونے سے دوسرے جو فرقہ ہیں وہ اس سے نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ دن دن پھیلتا ہے پھیل جا رہا ہے اس کے لیے ہم اس کا توڑ کرنے کے لیے طرح ہم نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہے کہ ہم ایک ایسے فرقے سے یا ایک ایسے مسلک سے ہیں جو کہ قرآن کی سنت پر ہے اس اس کی مثال رکھنے کے لیے ہمیں یہ نام رکھنا پڑا تو اس وجہ سے ہم یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں اور یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں میں اپنی مثال جیسے اپنے ابن داؤد بند نے کہا میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جن کا لاکھ کوئی مذہب نہیں تھا میں یہاں پہ ویڈیو یوٹیوب دیکھ کر اور پال ٹاک پہ کر اہل حدیث ہوا تو اس سے جب اتنا اسلام پھیل رہا ہے اتنا لوگوں کا فرق پڑ رہا ہے تو میرے خیال میں ایک فتویٰ بھی ہمارے پاس موجود ہے اور مختلف علماء کا اس پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں تو ہمیں اس پہ مزید بحث کرنے کی مجھے نہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی ہے جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو مکرو کہا ہے تو سنن نبی داؤد کے اندر حسن سند کے ساتھ حدیث آتی ہے کہ اب غذ الحل ار اللہ الطلاق کہ اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سے مبغوض ترین کام ناپسندیدہ مکرو کام جو لگتا ہے وہ طلاق ہے ٹھیک ہے تو مبغوض اور مکرو کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے فقہا اس کے بارے میں اور بھی بہت سارے دلائل رکھتے ہیں یہ اصول فقہ کے اندر کسی بھی کتاب سے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری بات آپ نے بھی وہی کی ہے جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جو لوگ اس ویڈیو کو جائز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری نمبر ایک مجبوری ہے ٹھیک ہے ہے مجبوری ہے وہ اضطرار کا لفظ بول کے اپنے آپ کو کے لیے مجبوری بنا کر ٹھیک ہے وہ یہ کام کرتے ہیں اب دیکھیں ویڈیو دیکھنے سے میں مانتا ہوں بہت سارے لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں بہت سارے مسلمان ہوئے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس ویڈیو کو اہل اسلام یوز نہ کرتے مثلا اور صرف آڈیو کے تھرو ہی اسلام کا پراپیگنڈا کرتے اسلام کو پھیلاتے تو کیا نہ پھیلتا اب جیسے مثال پیش کی جاتی ہے بڑی بنا کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھو اتنے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اچھا سوال یہ کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں کہ اس کی بات سن کے مسلمان ہوتے ہیں دلائل ہے نا اس کے دلائل سننے کے بعد وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں اس کی بات سے مسلمان ہوتے ہیں تو اگر ذاکر نائک ویڈیو کے بجائے اپنا آڈیو پھیلانا شروع کر دے تو کیا لوگ اس کو نہیں سنیں گے پھر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا چینل کیا اس دھکے سے کھل جاتا ہے لوگوں کے آگے سوچنے کی بات ہے زاکر نائک کا چینل ان لوگوں کے آگے کھلتا ہے جو خود اس کو کھولتے ہیں چینل جو اس کا اوپن کرے گا اس کے سامنے جاکر نائک کھلے گا جو کسی وہ کنجری کا چینل چلائے گا اس کے سامنے وہ کھل جائے گا بات آ جا کے پھر وہی ہے اس نقطے کو سمجھیں کہ آپ کی تصویر کام نہیں کرتی تبلیغ کا کام دعوت کا کام آپ کی آواز کرتی ہے نمبر دو اگر آپ ویڈیو بنائیں گے یا ویڈیو چینل چلائیں گے یہ ویڈیو چلے گی اس کے آگے چینل کھلے گا اس کے آگے جو اس کو کھولے گا چلائے گا یہ ذرا قابل غور باتیں ہیں اور ہم پھر وہی کہیں گے ان خیر الحدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب آپ کی علمی قابلیت کی ہم قدر کرتے ہیں معترف رہے ہیں اس کے اور رہیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے اس سے میں اگری کرتا ہوں متفق ہوں کہ آواز سنی جاتی ہے نہ کہ تصویر لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے لانجز میں آپ کے فرنٹ رومز میں آپ کے بیڈ رومز میں ریڈیو چلتا ہے یا وہاں پر ٹیلی ویژن کی سکرین ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ذاکر نائک کو اس وقت شروع سے ہی ریڈیو پر سنتے جب انہوں نے آغاز کیا تھا یا انہوں نے چینل سوئچ آن کیے ہیں اور انہوں نے سرفنگ کیا تو سامنے کیا آیا پیس ٹی وی آیا اگر وہ شروع ہی ریڈیو پہ کرتے تو کیا آپ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں سچے دل سے ذرا اقرار کر کے کہ وہ اتنے ہی فیمس اور اتنے ہی دنیا میں جو ہے وہ ان کو غلبہ حاصل ہوا ہوتا میں نہیں سمجھتا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے بیڈ رومز میں ٹیلی ویژن کی سکرینز ہیں ہمارے لانجز میں ٹیلی ویژن کی سکرینز ہیں ریڈیو قصہ پارینہ بن چکا ہے اٹس ہسٹری ناؤ اب اس میڈیم کا استعمال کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے ہاں جی تو یہ اس کے اوپر آپ ٹھیک ہے آپ لفظ نہیں یوز کریں پلیز ہاں بالکل صحیح بات ہے تو بہرحال یہ ایک منٹ جزاک اللہ خیر آپ آئیے مائک پہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے بات پھر وہی ہے ابھی تک ہماری بات اسی ایک ہی نقطے پر مرکوز ہے کہ جو دین اسلام ہے اس کا ایک اپنا مزاج ہے وہ دوسروں کے رنگ میں رنگا نہیں جاتا اس کا ایک اپنا ذاتی تشخص ہے وہ اپنے اس تشخص کو برقرار رکھتا ہے دوسروں کو اپنے رنگ میں رنگتا ہے اب اگر دنیا یہ اس چیز کو لے کر سامنے آئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی ریڈیو یوز کرتے ہیں اور میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا کہ جو یعنی کہ ویڈیو ہے ہم ویڈیو کے مطلقاً مخالف نہیں ہیں نہ ہی ٹی وی چینلز کے مطلقاً مخالف ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر زبر روح کی تصویر وہ نہیں آنی چاہیے زبر روح کی تصویر نہیں آنی چاہیے آپ ایک ریڈیو پروگرام کو ٹی وی چینل پر لانچ کر سکتے ہیں بغیر تصویر اور یعنی انسانی تصاویر کے علاوہ آپ اس کی جگہ کچھ اور پکچرز بھی دے سکتے ہیں اور یہ ممکن ہے آپ اگر آج یہ سمجھتے ہیں مثلا کہ لوگوں کے پاس آج کل ریڈیو ختم ہو گئے ہیں اور ٹیلی ویژن آ گئے ہیں تو ہم نے ٹیلی ویژن کا بالکل انکار نہیں کیا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تصویر زبر روح کی نہیں ہونی چاہیے یہ ایک مرکزی نقطہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نا آپ کہ اس جدید ٹیکنالوجی کو ہم کہتے ہیں یہ ایک ویپن ہے بہت بڑا ویپن ہے میڈیا اور میڈیا کی تمام تر انواع و اقسام لیکن ہم اس کو استعمال ویسے کریں گے جیسے ہماری شریعت نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ٹیلی ویژن کے اندر ہی صبح سویرے تلاوت آتی ہے قرآن مجید کی چلتی ہے قاری تلاوت پڑھتا ہے کرتا ہے اور ساتھ کا ترجمہ بھی پڑھا جاتا ہے لیکن نہ قاری کا چہرہ نظر آتا ہے نہ ترجمہ کرنے والے کا نظر آتا ہے بلکہ سکرین پر وہ کیا ہوتا ہے قرآن مجید کا ٹیکسٹ اس کی پکچر ہوتی ہے تو یعنی کہ اس ویپن کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بیکار ہے اس کو بیکار نہیں کہتے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زبیر روح کی تصویر وہ ناجائز ہے وہ اس کے اوپر نہیں آنی چاہیے لالا جی تھوڑی دیر بعد نہیں میں تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں یہ بات تھوڑی دیر پہلے بلکہ کافی دیر پہلے بھی میں کر چکا ہوں درس کے آغاز میں ہی میں نے یہ بات کہی ہے کہ غیر ضبیر روح چیزوں کی تصویر ہے وہ آپ چاہے موبائل کے ذریعے ہو ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو جیسے بھی ہو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کوئی مداخہ نہیں ہے اور یہ تو ہم شروع سے ہی کہتے چلے آ رہے کہ ٹیلی ویژن کا استعمال ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں ناجائز قرار نہیں دیتے بشرتی کی تصویر نہ ہو بس فرق صرف اتنا سا ہے زبیر روح اور غیر زبر روح کی تصاویر کا فرق ہے اگر زبر روح کی تصویر آئے گی مولوی صاحب کا چہرہ سامنے آئے گا یہ زبر روح ہے یہ کام ناجائز ہو جائے گا اگر مولوی صاحب کے چہرے کے بجائے ٹھیک ہے جس قسم کا وہ واز کر رہے ہیں اس قسم کی کچھ پکچر سامنے آ جائیں جو کہ غیر زبر روح چیزوں کی ہوں تو اس میں کوئی مذائقہ اور حرج والی بات نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے ٹیکسٹ کرے کوئی جی شیخ صاحب السلام علیکم جی میں نے پہلے سے ہی آپ کا درس نہیں سنا لیکن بعد میں میں نے سنا کہ آپ نے پہلے کہا کہ تصویریں جو ہے وہ اٹھانا ناجائز ہیں پھر جو موبائل کے بارے میں بھی بتایا موبائل کی تصویریں بھی کھینچنا ناجائز ہے پھر آپ نے کہا کہ پھر آپ لگتا ہے انتہا پہ چلے گئے کہ جو اسلام ہم اس سے پھیلا رہے ہیں میڈیا اسلامک چینل جو ہیں وہ بھی ناجائز آپ نے قرار دی پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ تصویریں اٹھانی ناجائز ہیں کہ تصویریں لٹکانی ناجائز ہے اگر تصویر عکس ناجائز ہے تو ہم شیشہ بھی نہیں دے سکتے ہیں شیشے میں بھی ہماری تصویر بن رہی ہے پانی ہوگا پانی میں بھی ہماری تصویر بن رہی ہے تو اور آج کا دور جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے اگر ہم مسلمان ایسے ہی بیٹھے رہے ہمیں ٹیررسٹ بولا جاتا ہے ہمیں کیا کیا بولا جاتا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں مسلمان یہ کرتے ہیں مسلمان وہاں یہ کرتے ہیں تو اگر ہم پیچھے بیٹھے ابھی B B C number one channel ہے جو تھرو آؤٹ ورلڈ دیکھی جاتی ہیں جس میں طالبان کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں مسلمانوں کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں اور ہم کہاں بیٹھے ہیں ہم بولتے ہیں ہم ٹی وی یوز نہیں کریں گے ریڈیو پہ بتائیں گے اور یہ سائنٹیفکلی پروو ہو گیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے تو اس سے ہمیں تھرٹی یا فورٹی پرسینٹ سمجھ آتا ہے اور اگر آڈیو اور ویژول آڈیو ویژول ایڈس ہوں گے جیسے ابھی کلاس رومز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آڈیو ایڈس ہوں گے تو ہمیں تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے ہمارے مائنڈ پہ وہ کتنا اسٹرائک کرتا ہے تھرٹی ٹو فورٹی پرسینٹ اور اسی کے ساتھ اگر ہمارا آڈیو اور ویڈیو ایج ایڈس ہو تو وہ ہمارے مائنڈ پہ eighty to ninety percent strike کرتا ہے اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے آگے والا کیا بول رہا ہے اور اگر ہم ایسے ہی یہ بھی کہنا شروع کر دیں کہ اب سب ناجائز ہیں ہم ٹی وی چینلز بھی نہیں چلا سکتے ہیں تو ہماری کتنی ہی چینلز ہیں پہلے ایک چینل تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پوری پورے ورلڈ میں لانچ کی ہیں پیش ٹی وی اور تو ہماری کوئی چینل نہیں ہے فل ٹائم توحید چینل اگر اس کو بھی ہم اب ناجائز کہنا شروع کر دے تو آپ اس کا آلٹرنیٹو سوچئے کہ گاڈ چینل چل رہی ہیں کرسچنز کی اتنی چینل چل رہی ہیں اس سے اسلام کو کتنا خطرہ ہے اور نیوز چینلز کتنی چل رہی ہیں وہ اسلام کو کیسے غلط لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں بول رہے ہیں یہ اسلام جو ہے یہ ٹیررسٹ دین ہے یہ اچھا مذہب نہیں ہے اور اگر ہم ریڈیو لائیں اگر ہم آج کی بات کریں تو آج مجھے نہیں لگتا ہے ہمارے قصبے کو ہی لے لو یہ کوئی فارورڈ نہیں ہے یہاں مجھے نہیں لگتا ہے یہاں کسی ایک دو کے پاس خالی ریڈیو ہوگی باقی سب کے پاس ٹی وی ہے اور میں نے دیکھا ہے نان مسلم جو ہے ان کے گھر میں تو ٹی وی باہر تو ریڈیو ہوتا ہی نہیں ہے اور وہ جب دیکھتے ہیں وہ پیچ ٹی وی دیکھتے ہیں نان مسلم بہت سارے نان مسلم کنورٹ ہوئے مسلمان میں جب انہوں نے دیکھا ٹی وی پہ ان کے گھر میں ریڈیو نہیں تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ نہیں تھا اگر ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ یوز کرتے کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس زمانے میں کیا تھا چٹھیاں بیچ کے لکھی جاتی تھی اس زمانے میں کیا تھا لیٹر کے ذریعے ہم انفارمیشن جیسے آج ای میل ہے وہاں لیٹر کے ذریعے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نسخے لکھ کر جو بادشاہوں کو کو تھے ان دین کی دعوت ویسے دیتے تھے تب تو یہ نہیں تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا کہ کہا جائے گا اس آدمی کے بارے میں تم کیا بولتے ہو کیا پھر اللہ دیکھو کتنے مومن ایک ساتھ مر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اتنے رسول بنائے گا مجھے نہیں لگتا اتنے رسول مجھے لگتا ہے وہ بھی کوئی تھری ڈی پکچر ہی ہوگی جو ہمیں دکھائی جائے گی قبر میں شیخ جواب دے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی جتنی بھی پہلی باتیں ہیں نا ان ساری باتوں کا جواب پہلے ہو چکا ہے آپ چونکہ لیٹ آئے ہیں اس لیے آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اس درس کو سن لیں یہ غالباً کچھ بھائیوں نے ریکارڈ کیا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو سنیں گے تو آپ کے جتنے بھی یہ جو اعتراضات آپ نے آتے ہی کیے ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے آخر میں جو آپ نے ایک بات کہی ہے وہ نہیں ہے اس کا جواب پہلے نہیں ہوا وہ یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر قبر کے اندر دکھائی جائے گی ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں فی تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہارے اندر مبروس کیا گیا ہے حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر انہیں دکھائی جائے گی کیونکہ آپ کی سوال کا کی جو بیس تھی جو بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے وہ بنیاد ہی غلط ہے آپ کے سوال کی لہذا آپ کا سوال ہی غلط ہے ٹھیک ہے پہلے تو کوئی ایسی حدیث تلاش کریں جس میں یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر قبر میں دکھائی جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ سوال کرنے کے مجاز ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میں نے یہ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشد ارشد میر بھائی صاحب یہاں پہ جو طریقہ کار ہے وہ ہے کہ ٹرن بائی ٹائم بات ہوتی ہے آپ اپنا ہینڈ ریز کریں آپ کے بعد میرے بعد البدری بھائی ہیں اس کے بعد آپ اپنا سوال کو دہرائیں یا آپ ٹیسٹ میں لکھ دیں کہ میرا سوال مکمل نہیں ہوا پھر ہم آپ کو موقع دیں تو جمپ نہیں یہاں پہ پلیز کریں جزاک اللہ حسن جزا شیخ صاحب میں اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں میری سی کچھ باتوں کی میں جن جی بھائیوں کی تائید کرتا ہوں جی ارشد میر صاحب کے بھائی کی جنہوں نے میڈیا کی کے مختلف پہلو ہمارے سامنے رکھے کہ اس سے اس اسلام کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور اس پہ آپ بھی تقریباً تقریباً متفق ہیں کہ یہاں آپ کی جو درست میں نے تو ریکارڈ بھی سورہ سنا بھی ہے اس میں آپ نے یہی کہا جو فتویٰ فتویٰ بھی دیا اس میں یہی کہا گیا کہ ہم اس کو سمجھتے صحیح نہیں سمجھتے لیکن کیونکہ اسلام کے لیے بہتر ہی ہے اس لیے یہ ہم اس کو کر سکتے ہیں تو جب ہم کر سکتے ہیں دین کی اس کے لیے تو پھر تو بحث ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ مقابلہ ہمارا کن کے ساتھ ہے کفار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں وہ یہ کہ جب رضب ابو بکر جب ہماری بھی جب بھی کبھی جو بندیوں یا بریلیوں کے ساتھ بحث ہوتی ہے تو وہ ایک ہمارے پاس دلیل رکھتے ہیں بدت کی کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دو رضانے کا اہتمام کیا تو وہ کہاں سے آ گئیں وہ بدت اس اللہ کے زمانے میں نہیں تھیں لیکن ہمارے علماء جب یہ سوال جواب دیتے ہیں کہ وہ اس وقت کی مجبوری تھی یا اس وقت کا وقت کا ضرورت تھی جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ دوسری اذان کروانا کی لیکن آج وہ ضرورت ختم ہوگی تو ہماری مساجد میں وہ اذان ایک دی جاتی ہے تو یہ ایک ہمارے پاس لوجیکلی پوائنٹ بھی آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آئیڈیو آئیڈیو کی بات اس بھائی کی تقریباً تقریباً میں کہتا ہوں نائنٹی فائیو پرسینٹ میں ان کے ساتھ ایگری ہوں کہ آئیڈیو پہ کوئی بھی آج کا دور نہیں ہے نہیں سنتا لوگ ہر ایک ادری بدری بھائی میں یہی کہا کہ آج کا دور میڈیا کا ایڈوانس ہے بلکہ اس سے نہیں ہے ہاں میں اپنی گاڑی میں یہ آپ کی سیریزیں ہیں وہ الحمدللہ سنتا ہوں وہ آئیڈیو ہیں کہ یہاں سے جو ریکارڈنگ کی ہوئی ہوتی ہے وہ ہم سنتے ہیں جو بھی دوسرے بھائی وہ بھی اچھے ادا سے ہی کرتے ہوں گے الحمدللہ اور انشاءاللہ کرتے ہوں گے یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ویڈیو کا مسئلہ مطلب ہے کہ میں آپ نے ایک مثال دی کسی جیسے قرآن پاک کی آپ نے کہا جی آتی ہے وہ صبح چلتی ہے اس میں آواز نہیں آ رہی تھی میں آپ کو میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں میں جب تھا کیونکہ مجھے صحیح وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا رفتین کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا یہاں جب میں نے یوٹیوب پہ اور وائس آف عما میں شیخ صاحب جو تھے ان ان کا جدرس سنا ان کے جو دلائل تھے وہ مجھے سمجھ نہیں جو میں وضو کرتا وہ غلط جب میں نے صحیح فیس بک پہ ایک بھائی نے صحیح سنت کے مطابق جو صحیح طریقہ تھا وہ مجھے یوٹیوب پہ میں نے دیکھا اس سے مجھے پتا چلا کہ اس سے میرا تو وضو بالکل غلط ہے جو میں کر رہا ہوں جو صحیح نہیں ہے کہاں تک میں ہاتھ دھوتا ہوں کس طرح وہ تین دفعہ ایک ساتھ پانی ڈالا جاتا ہے تو شیخ صاحب اس سے تو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو جب یہ ہمارے لیے بہتری ہے تو اس میں دین میں کیونکہ ہم ہاں جو کنجروں کے جو یوز کر رہے ہیں تو وہ تو ان کا عمل اللہ کے ساتھ ہے نا ہمارا جو ہم جو چینل کھولتے ہیں مثال کے طور آپ نے کہا جو آن کرے گا ہم آن کرتے ہیں ہم جیسے ہی ہم یہ اپنا کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ پال ٹاک پہ جاتے ہیں اہل حدیث روم میں جاتے ہیں ٹھیک ہے جس نے جانا ہے وہ جاتا ہے زی ٹی وی پہ جس نے جانا ہو وہ کسی اور پہ جانا جاتا ہے یہ تو اپنی اپنی سوچ کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو ہمیں جب یہ ان کو کرنا ہے ورنہ یہ قاضی صاحب کے خواب ہم سنیں گے جھوٹے خواب سنیں گے قاضی صاحب نے کہا ایک ایک کا دونوں آخے او کافت منکر ہے پھر لوگ ان کی باتوں کو تسلیم کرتے جائیں گے پھر ہمارا دین جو اصل دین ہے وہ تو مس ہوتا جائے گا تو اس کے لیے میرا خیال میرا خیال تو میں اس آپ کا ماشاء اللہ بہت زیادہ ہے ہم اپنا خیال نہ ہی قیاس کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ آج کے دور میں فتویٰ بھی جب سامنے آ گیا تو بات ختم ہو جاتی ہے میرا خیال ہے اس میں زیادہ مزید ضرورت نہیں ہے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہے ہمارے لیے اضطرار ٹھیک ہے جبکہ ہم اس کو اضطرار سمجھتے ہی نہیں ہیں دیکھیں جس طرح آپ نے مثال پیش کی ہے کہ جی میں نے ویڈیو دیکھی اور مجھے یوٹیوب پہ دی گئی اور فلاں ہوا اور فلاں ہوا میں آپ سے یہی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ اتنا وقت دینے کی بجائے یہ وقت آپ مسجد میں جا کے کیوں نہیں دیتے کوشچن ہے ایک سوال ہے کہ آپ اس کمپیوٹر کی سکرین پہ آتے ہی گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو اتنا وقت دیتے ہیں یہاں سے ویڈیو دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں آپ یہ وقت مسجد میں دیں جمعے کے دن خطبہ جمعہ سنیں وہ آپ کو آپ کا خطیب بہت کچھ سکھائے گا درس و دروس کی محفلیں مجلسیں ہوتی ہیں وہ سارا کام ہوگا انشاءاللہ اگر مسجد اہل حدیثوں کی سلفیوں کی موجود نہیں ہو تو بنوائیں وہاں پہ کوشش کریں بنانے کی اپنے آپ نے اپنا گھر بنایا ہے گھر کی بیٹھک کو بطور مسجد آپ استعمال کرنا شروع کریں وہاں پہ ایک کسی عالم دین کا اہتمام کریں ڈیلی بیسز پہ آپ اس کو نہیں رکھ سکتے چلو ماہانہ ہفتہ وار کسی ایک بندے کو بلائیں اور وہاں بلا کے اسے سیکھیں جاپان کے اندر بھی پہنچ جاتے ہیں بندے سکھانے والے اٹلی میں بھی پہنچ جاتے ہیں فرانس روس میں بھی پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر دوسری بات ہے یہ غیر مسلم ممالک کے اندر مسلمانوں کا رہنا یہ بھی ایک معمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مسلمان کافروں کے ملک کے اندر نہ ٹھہرے جا کے اگر کوئی ٹھہرتا ہے تو اس سے ہمارا ذمہ ختم ہے بری ہے جامع ترمدی کے اندر آتی ہے حدیث السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرا سوال یہ نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تصویر ہے وہ قبر میں دکھائی جائے گی جی میرا یہ سوال تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ اس آدمی آپ اس آدمی کے بارے میں کیا بتاتے ہو تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایک ساتھ اتنے مومن مرتے ہیں ایک ساتھ گنہگار کو بھی بتا جائے بتایا جائے گا ہر کسی کو گنہ گار تو پہچانے گا ہی نہیں ایک ساتھ میں کتنے مرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کیسے دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو کیسے دکھائے گا ایک ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی کے بارے میں دکھائے گا تو صحیح اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطوط کا دور تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال کیا بادشاہوں کو چٹھیاں بیجی قرآن کے نسخے بھیجے ان میں دعوت دین تھی تو انہوں نے وہ والا میڈیا لیٹر میڈیا یوز کیا پیپر میڈیا انہوں نے یوز کیا پرنٹ میڈیا انہوں نے یوز کیا ابھی ہمارے پاس پرنٹ میڈیا بھی ہیں جیسے اخبار ہیں لیکن اس سے زیادہ ریولیوشن ابھی لا رہے ہیں جو ہے یہ ٹی وی کا ہے دور ہیں ٹی وی کا آڈیو ویژل ایڈس آپ کہہ رہے ہو آڈیو میں نے ابھی بھی کہا آپ سے کہ آڈیو ہندو کبھی آڈیو سنیں گے ہی نہیں یہ دیکھا گیا ہے ہندو آڈیو کیسے سنیں گے ان کے گھر میں تی... ان کے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سیڑھی لائیں گے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی سیڑھی آڈیو سیڑھی لا کے سنیں گے نہیں جب رکھا گیا شری شری روی شنکر اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو ہندو کس وجہ سے آئے کہ ہمارا مذہب کیا بولتا ہے شری شری روی شنکر جی کیا بولتے ہیں سکرینز لگائے گئے ممبئی میں سکرینز لگائے گئے اور ممبئی میں لائیو چلا یہ درس سٹریٹس پہ چلا اور گلی کوچوں میں چلا اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بولتے تھے کہ مجھے فون آ رہے تھے کہ ادھر اتنے مسلمان ہو گئے ادھر اتنے مسلمان ہو گئے تو اللہ ایسے دیکھو کتنوں کو ہدایت دے رہا ہے اور اگر یہ لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہوتا ریکارڈنگ نہیں ہوتی جو جتنے لوگ وہاں پہ آئے تھے جیسے آپ ان, آپ نے ان کو بولا کہ مسجد میں آپ جاؤ ہر کوئی مسجد میں نہیں جا سکتا ہے میں تو نہیں جا سکتا تھا وہاں میرے جو ہندو بھائی یہاں ہیں وہ نہیں جا سکتے تھے وہاں ممبئی وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے میں انہوں نے وہاں سے ہی وہ کانفرنس دیکھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا اور اگر ہم وہی کانفرنس آڈیو میں چلاتے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں یہ جو یہ شری شری روی شنکر کی آواز انہوں نے ڈب کی ہیں وہ اس پہ شک کرنا شروع کر دیتے اور ایسے ہی ڈاکٹر ولیم کیمل کے ساتھ جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ڈیبیٹ ہوا انہوں نے قرآن میں 35 فائیو سائنٹیفک ایررس نکالے تھے تو وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے لائیو ٹیلی کاسٹ دکھایا لائیو ٹیلی کاسٹ وہ چلا اور وہاں کون جا سکتا تھا ہم امریکہ کیسے جا سکتے تھے پہلے ہمیں ویزا بنانا تھا پہلے پاسپورٹ بنانا تھا پھر ویزا وہاں کا ایشو کروانا تھا تو اگر وہ بھی آڈیو میں آپ بول رہے ہوتا مجھے نہیں لگتا ہے وہاں وہ دکھا رہا ہے مائکراسکوپ کے ذریعے دیکھو یہ سائنٹیفک ایرر ہیں اس میں مائکراسکوپ کے ذریعے وہ U S U I G جو ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں ایکس رے کے ذریعے دکھاتا ہے دیکھو لیچ لائک سبسٹنس ایسے دکھتا ہے قرآن میں لکھا ہے لیچ لائک سبسٹنس ایسے دکھتا ہے تو وہ دکھا رہا ہے ہمیں ہم سنیں گے کیسے اور وہ تو وہ غلطی وہی کی وہی رہ جاتی اور ڈاکٹر جو ہیں وہ میں نے ایک دوسرا لیکچر سنا ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقریر سن رہے تھے انہوں نے کہا وہ حرم میں بیٹھے تھے ہرمین میں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کہا تھا کہ جب میں نے یہ ولیم کیمبل کو یہ غلطیاں نکالتے ہوئے دیکھا پروجیکٹر پہ وہ دکھا رہے تھے وہ غلطیاں بتا نہیں رہے تھے وہ دکھا رہے تھے ایک بات ذہن نشی کر لے کہ وہ دکھا رہے تھے غلطیاں کہ جو سٹیجز ہوتے ہیں ہیومن لائف کے جو ہمارے پیٹ میں ایک بچے کے سٹیجز بنتے ہیں وہ ٹی وی ریل کے ذریعے دکھاتے تھے کہ ان میں ایسے دیکھو کیسے لیچ لائک سبسٹینس نہیں بنتا ہے تو وہ دکھا رہے تھے تو وہ ڈاکٹر صاحب جب دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا مجھے لگا کہ یہ کرسچن مشنریز کی چال ہے انہوں نے کسی ایسے ایرے گہرے نتو گہرے کو اٹھا کے لایا ہے اور بول رہے ہیں کہ یہ اب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہیں لیکن جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اٹھے انہوں نے وہی تصویریں ان کو صحیح طریقے سے دکھائی دکھائی بتائی نہیں وہاں پہ بھی دکھائی تو پھر قرآن ثابت ہوا یہ صحیح ہے اگر ہم کہے کہ ہمیں خالی دکھانا ہے دکھانا ہے تو وہ ایرر ہم کیسے بتا سکتے پھر تو ہمیں ہر کسی کو لیبورٹری میں لے جانا پڑے گا اور بولنا پڑے گا یہ لیچ لائک سبسٹنس آپ نے ورٹیکل رکھا ہے یہ ہاریزنٹل رکھنا ہے اور یہ ایسے نہیں ہے یا دوسرا سٹیج جو ہے کلاٹ جو ہوتا ہے بلڈ کلاٹ جو بنتا ہے دوسرا سٹیج وہ ایسے نہیں ہے ایسے ہیں ہر کسی کو لیبارٹری میں لے کے جانا پڑے گا ہم کو جی شیخ صاحب یہی میرا سوال تھا اور آئینے کے بارے میں میں نے بتایا تھا آئینے میں بھی ہماری تصویر بنتی ہیں تو ہم آئینہ کیسے دیکھے پھر اس میں بھی تو ہماری تصویر سیم بنتی ہیں جیسے موبائل میں آتی ہے سیم ویسے ہی آئینے بھی ہماری تصویر سیم بنتی ہے لیپ ٹاپ پہ بھی ہم جب کھولتے ہیں تصویر تو آتی ہیں بند کرتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہے ایسے ہی آئینے کے سامنے ہم آتے ہیں ہماری تصویر آگے آتی ہیں آئینے سے ہٹ جاتے ہیں تو تصویر نہیں رہتی ہیں جی شیخ صاحب اس کا جواب دے السلام علیکم ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے اگر ہم نے ایسا سوچ اگر ہم نے ایسی سوچ رکھی بی بی سی دیکھو کیسی کیسے مسلمانوں کو بول رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں یہ وہ ہیں یہ یہ ہیں ایسے دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ طالبان غلط دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایک ایک ایک میں ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں کہ بی بی سی نے دکھایا تھا کہ طالبان دیکھو کیسے ظلم کرتے ہیں انہوں نے دکھایا تھا دکھایا بتایا نہیں دکھایا تھا لیکن پھر ایک امریکن تھی امریکن کپل تھا ایک انہوں نے شادی کی تھی وہ بھی عراق چلے گئے تھے اور انہوں نے جب انہوں نے کہا ہم نے بھی یہ بی بی سی پہ دیکھا ہم نے یہ دیکھا تو جیسے وہ اپنا ٹربن باندھ رہے تھے وہ طالبان وہ اپنا ٹربن ویسے باندھ رہے تھے کہ وہ طالبان ویسے ٹربن نہیں باندھتے ہیں یہ وہ طالبان نہیں تھے جو وہاں تھے وہ طالبان بہت اچھے ہیں وہ ظلم نہیں کرتے ہیں وہ باطل کے خلاف لڑتے ہیں حق پھیلا رہے ہیں مجاہد تو پھر جہاد کا کنسپٹ بھی ہمیں ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو یہ جہاد ہے یہ سب غلط ہیں فضول ہیں یہ ظلم کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں ہمیں لیکن اس عورت نے کیا کہا کہ جیسے اس نے یہ ٹربن باندھا اس طالبان نے یہ طالبان ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ مجاہد ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ ایسے ٹربن نہیں باندھتے اس نے دیکھا تو بتایا اگر وہ سنتی تو کیسے بتاتی جی شیخ صاحب جواب دیا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے تو کنفرم کر دیں صحیح دیکھیں جو پہلا سوال ہے آپ کا کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام دکھایا جائے گا بات پھر وہی آ گئی میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث میں وہ لفظ دکھا دیں کہ جہاں پر یہ ہو کہ قبر میں مرنے والے کو کچھ دکھایا جائے گا ٹھیک ہے میں پہلے بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ دکھانے کے الفاظ حدیث میں موجود نہیں ہیں لفظ تصویر آپ نے درمیان سے ساکت کیا چلو کر دے ساکت دکھانے کے الفاظ حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں کہ قبر میں دکھایا جائے گا ٹھیک ہے حدیث میں ہے کسی آدمی کے بارے میں کیا وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا یہ اگلے الفاظ بھی ہے نا اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو اتنے نہیں ہیں میں سمجھ رہا ہوں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہی عرض کر رہا ہوں ما تقولو فی کم اللہ کے الفاظ بھی حدیث کے اندر موجود ہیں اور ادھر حدیث میں یہ نہیں ہے کہ دکھایا جائے گا اور یہ سے دیکھنا نہیں مراد ہو سکتا ٹھیک ہے تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ حدیث کے اندر یہ دیکھنے دکھانے والی بات نہیں ہے ایک دوسری بات ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے جو بھائی نے کی ہے کہ اس ڈاکٹر نے ولیم نے یعنی کہ دکھایا وہ سارا کچھ کہ یہ دیکھو یہ ایسے بنتا ہے یہ ایسے یہ بات ہم پہلے کلیئر کر چکے ہیں میں نے پچھلی مرتبہ بھی اس بھائی کو یہی کہا تھا کہ آپ چونکہ تاخیر سے پہنچے ہیں آپ کے ان سوالوں کے جواب بہت پہلے ہو چکے ہیں ہم یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ غیر زبر روح چیز کی تصویر اس کی ویڈیو بنانا غیر زبر روح کی تصویر ویسے سٹل تیار کرنا اس کے اندر تو ہم کوئی مذائقہ اور حرج نہیں سمجھتے ہیں انسان کے جو اعضاء ہیں مختلف ہاتھ علیحدہ بنا دینا آنکھ علیحدہ بنا دینا ہاں جی پاؤں علیحدہ بنا یہ ایک علیحدہ چیز ہے پھر وہی کہہ رہے ہیں دکھاتا کون اللہ کے بندے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں غیر ضبیر روح کے اندر آتی ہیں گوٹ کی تیاری اور پھر فلاں چیز اور یہ, یہ ساری چیزیں غیر ضبیر روح ہیں ہم نے یہ قطعن نہیں کہا ہم نے یہ قطعن نہیں کہا کہ ویڈیو ناجائز ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ زبیر روح کی ویڈیو ناجائز ہے زبیر روح کی تصویر آواز صاف ہو گئی ہے چلو ہاں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ زبیر روح اور غیر زبیر روح کے درمیان ہم ابتدا ہی سے فرق کرتے چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اب دیکھیں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے اندر یہ سارا کچھ ہوا تو ہم لائیو اگر اس کو نہ دکھایا جاتا تو کیسے سمجھتے میں یہ کہتا ہوں کہ لائیو ڈاکٹر صاحبان کے چہرے نہ دکھائے جاتے وہی جو ایک غیر زبر رو چیزوں کی وہ تصاویر جس کو یعنی کہ سمجھنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے وہی اگر دکھا دی جاتی تو سمجھ آ جاتا اور میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے ٹھیک ہے میں اپنی بات کرتا ہوں میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے لیکن وہ ان کی ڈاکٹر ولیم کی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو آپس کی گفتگو ہے وہ ساری کی ساری تحریری صورت میں میں نے پڑھی ہے اور تحریر پڑھ کے مجھے ساری باتوں کی سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کا آخری تیسرا سوال تھا کہ شیشے کے بارے میں عکس تو یہ بھی ہم جیسے پہلے میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو کہا تھا آپ کے ان تمام تر سوالوں کے جواب ہم پہلے دے چکے ہیں ٹھیک ہے عکس کے لیے ضروری ہے کہ معکوس اس کے سامنے ہو آپ کے موبائل کے اندر مثلا تصویر کھینچتے ہیں نا اپنے کسی دوست کی وہ دوست موجود نہیں بھی ہوتا آپ اس کی تصویر نکال کے دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ کے دوست نے اپنا آئینے کے اندر اگر چہرہ دیکھا ہو تو دوست کے چلے جانے کے بعد آپ آئینے سے اس چہرے کو تلاش نہیں کر سکتے ہیں یہ فرق ہے عکس اور تصویر کے درمیان بہرحال یہ آپ کی ان باتوں کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں اور حدیث کے اندر جو آپ کا ایک نیا کوشچن تھا پہلے نہیں آیا تھا نیا سوال تھا کہ قبر کے اندر دکھایا جائے گا تو یہ دکھائے جانے کی آپ دلیل پہلے تلاش کریں ٹھیک ہے پھر آپ سوال کر سکتے ہیں تو دکھائے جانے کی دلیل حدیث کے اندر موجود نہیں ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک بات سب سے اہم ترین بات شیخ صاحب میرا سوال ان شاء اللہ تعالیٰ سب سے اہم ترین سوال ہوگا اس موضوع کے اوپر اور وہ آخری سوال ہوگا معاملہ جو آپ نے بیان کیا اس کے بعد ٹھیک ہے پہلے تو میں ہمارے ارشد میر بھائی سے ایک بات کرنا چاہوں گا ارشد میر بھائی سوال کیا جاتا ہے مختصر اور یہ بات آپ کو شیخ طالب الرحمان شاہ صاحب نے بھی بہت زبردست بات کہی تھی کہ آپ سوال کریں آپ مناظرہ نہ کریں کسی موقف پر اگر آپ کسی شیخ سے مختلف موقف رکھتے ہیں اس کے قائل ہیں آپ اس حوالے سے سوال کیا کیجئے مناظرہ نہ کیا کیجئے یہ بات آپ کو طالب الرحمن شاہ صاحب نے بھی کہی تھی بڑی اہم چیز ہے میرے بھائی میں بھی شیوخ شیخ رفیق طاہر ان سے بھی بعض موقف میں میرا اختلاف ہے میں سوال کرتا ہوں میرے بھائی اس چیز کو نوٹ کیجئے گا ایک چیز ابھی آپ آئیں گے دوبارہ شیخ صاحب معاملہ ہو گیا ہے تقریباً کلیئر آپ نے اپنا موقف بڑے واضح واضح طور پر اور آپ نے اپنا استدلال اور استعمال جو ہے بڑے واضح طور پر بیان کیا اس پہ سوال جواب بھی ہو گئے یہ ہو گیا معاملہ ختم اب شیخ صاحب کوئی شخص آپ کے استعمال اور استدلال سے متفق نہ ہو اور وہ کسی اور موقف کا قائل ہو کیونکہ دوسرے جو علماء ہیں ان کا فتاوے اس کے بر اس کے برعکس بھی فتوا موجود ہیں وہ بھی علماء ہیں کوئی اس کا قائل ہے تو کیا اس کے قائل کو ملحد بے دین اور کیا کہتے ہیں اس کو کیا کیا لفظ تھا ہاں نہیں یار ایک تو کیا ایک تو بنیاد پرست ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے اس طرح ایک بار ابھی کسی کو کوئی مائک نہیں ملے گا یہ شیخ صاحب کے مائک آئے گا اس کے بعد یہ سیشن ختم ہوگا انشاءاللہ ملحد بے دین وہ کیا ایک تو نئی نئی ٹائم اگر کوئی آپ کے اس موقف کے برخلاف کسی اور موقف کا قائل ہو کہ جو علماء کے فتاوے سے ہی اب ماخوذ ہیں تو شیخ اس پہ ذرا بدلا دیں تھوڑا روشنی بھائی ابھی کوئی مائک پر نہیں آئے گا مائک فری ہے یہ سیشن ختم یہ میرے سوال کے بعد یہ سیشن ختم ہو جائے گا مائک فری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے جو آپ نے پہلے الفاظ بولے ہیں نا وہ ہیں بہت بڑے بڑے ملحد زندیق اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تو جب تک مسئلہ مسائل تکفیر میں سے نہ ہو ٹھیک ہے جب تک کوئی بھی مسئلہ مسائل تکفیر میں سے نہ ہو اس وقت تک مطلقاً بھی یہ حکم نہیں لگتا اور جب مسائل تکفیر میں سے ہو تو پھر مطلق یہ حکم لگتا ہے معیناً پھر بھی نہیں لگتا معین کرنے کے لیے پھر کچھ اس کے شروط اور کچھ موانع ہیں اس کے بعد وہ لگا کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے آخر میں جو لفظ استعمال کیا ہے فنڈامنٹلسٹ کے اپوزٹ روشن خیال ٹھیک ہے تو روشن خیال ہونے کی جہاں تک بات ہے تو اس میں ہم وہی موقف اپنائیں گے جو ہمارا اہل وسنا و کا ہے کہ ایک شخص اگر اجتہاد کے نتیجے میں مثلا وہ مختلف قسم کے اجتہادات دیکھتا ہے سامنے علماء کی آرا دیکھتا ہے اور دلائل کو پرکھتا ہے ٹھیک ہے اور علماء سے وہ مختلف قسم کی آرا سننے کے بعد اور ان کے کے دلائل کو جاننے بعد اگر وہ درست رائے کو اپنا لیتا ہے اس نے اپنے طور پر اجتہاد کیا ہے نا ایک عالم دین کا اجتہاد کیا ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت سے نصوص کو تلاش کرتا ہے ایک عامی آدمی کا اجتہاد کیا ہوتا ہے کہ وہ علماء سے دلائل کو سنتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے کیا موقف اپنانا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اس صورت میں یعنی کہ اگر وہ درست رائے کو اپنا لیتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے ایک اجر دو اجر ہیں اور اگر وہ کسی غلط رائے کو اپناتا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر روشن خیال یا اس قسم کے فتوا جات نہیں لگیں گے بلکہ ہم کہیں گے یہ مستحد مختی ہے ٹھیک ہے کہ یہ مجتہد مختی ہے بس اس کے سوا اس سے زائد ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے ٹھیک ہے نا یہ ایسے احکامات ہیں کہ جن کی عقوبت وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے اقبا میں ہے آخرت کے اندر ہے تو اس کے اندر اہل ایمان کو بڑا صاف سا اور سیدھا سا موقف اپنانا چاہیے جو ہمارے اسلاف نے اپنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنایا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے کہ ظاہر کو دیکھ کے ہم فیصلہ کرتے ہیں اور جو باطن کے امور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپر چھوڑتے ہیں وہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب یہ ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی اگر یہ تصویر بنانا حرام ہے جیسے ہی ہم ہے نا یہ پلٹاک یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ فوراً سے نا ایک انگریز عورت کی تصویر آتی ہے پھر ہم اس کو یوز کیوں کر رہے ہیں پھر جیسے وہ لوگ جو جو لوگ ہیں نا ویڈیوز بناتے ہیں ان کا بھی یہی ایک موقف ہوتا ہے کہ ہم اس کو دین کو پھیلائے توحید کو پھیلائے تو یہ دلائل میں کہہ رہا ہوں پھر اس طرح کیوں ہے پھر یعنی ایک طرف مانتے اور پھر دوسری طرف یہاں پہ اب سلائٹ میں یہاں پہ تصویریں اتنی ساری چل رہی ہیں شیخ صاحب پھر یہ کیوں ہے پھر اب اس کا کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے ہر کسی کا موقف یہی ہے کہ آج صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک ہوتا ہے تصویر کا بنانا اور ایک ہوتا ہے تصویر کا سامنے آ جانا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں تصویر کا بنانا منع ہے اگر تصویر سامنے آ جائے تو کیا کرنا ہے اس کا بھی دین نے حکم دیا کہ آپ اس کو مٹا دیں یا کم از کم اس کے چہرے کو مسخ کر دیں میرے پاس پال ٹاک میسنجر کھلا ہوا میرا بھی بلیک نک ہے پہلے بلو تھا تو اس وقت تو یہ ایڈز نہیں آتی تھی ٹھیک ہے اور بلیک نک جب سے ہو گیا ہے اس کے بعد ایڈز آتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ ایسے کریں ایڈز نہیں آئیں گی کسی بھی قسم کی ایڈ نہیں آئے گی اگر آپ ایڈ بلاکر سافٹ ویئر چلا لیں گے مثلا وہ شروع میں وہ کسی اگر عورت کی اس طرح کی آپ کے پاس کوئی تصویر آتی ہے آپ کے پاس ایڈ بلاکر یا اس قسم کا سافٹ ویئر نہیں ہے جو ان بلاکس کو پوپ اپ کو بلاک کر سکے ٹھیک ہے تو پھر کیا کریں گے آپ اس کو فل فور بند کریں گے اور بعد میں جب آپ روم کھول کے بیٹھیں گے نیچے آپ کے پاس اگر یعنی ایڈز میں تصویریں کھلتی ہیں تو آپ اس کو پکڑ کے اپنے سٹارٹ مینیو بار کے نیچے داخل کر کر دیں وہ حصے چلے جا لے جائیں وہ تصویریں آپ کے پاس نہیں آئیں گی خلاص یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ شیخ صاحب شیخ صاحب دیکھیں اسی چیز کا جو کہتے ہیں نا ہم جس سے ڈر رہے تھے وہی بات ہو گئی ابھی تو آپ شیخ صاحب یہاں موجود ہیں اور کچھ اس قسم کے جملے آنے شروع ہو گئے ہیں شیخ صاحب یہاں کچھ نصیحت فرمائے ہمارے بھائی بہنوں کو یہ جو جملہ ہے شیخ صاحب اب کیونکہ جب حجت قائم ہونے کے بعد پھر فتویٰ لگتا ہے تو شیخ صاحب یہاں پہ ذرا ہمارے بھائی بہنوں کو ذرا نصیحت کیجیے کہ کیا معاملہ ہے یہ شیخ صاحب مسئلے ہوتے ہیں جب ہمارے آپس میں جو الجھنیں ہو جاتی ہیں ہم جب ایک دوسرے کے اوپر ذرا کہتے ہیں و گریباں ہو جاتے ہیں اس قسم کے جملوں کی وجہ سے تو شیخ صاحب ذرا اس پہ نصیحت فرمائیے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ سب پہ حجت قائم ہو گئی ہے اچھا ٹھیک ہے حجت قائم ہوگی ہے تو پھر اگلی بات کیا ہے وہ پتا چلے گی تو پھر ہی میں کچھ کہوں گا نا ٹھیک ہے حجت کے قیام کے بعد وہ کیا تیر مارنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تو پتا چلے نا اگر آپ کو پتا تو <laughs> آپ آ کے وہ ذرا بتائیں لیکن یہ اختلاف ہوتے ہیں اختلافات چلتے رہتے ہیں اور شروع سے لے کر صحابہ کرام کے دور سے لے کر نبی رسلاۃ والسلام کی موجودگی میں بلکہ صحابہ کرام کے مابین اختلاف ہو جاتے تھے تو اختلافات کا ہونا ایک ہے لیکن اختلاف کا کچھ ادب ہوتا ہے ادب الخلاف تو اس کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے ہمارا موقف وہ اپنی جگہ پہ ہے بڑا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑا جاندار موقف ہے اور ٹھوس موقف ہے کسی کی رور آیت رکھے بغیر تھا پھا والا موقف ہے ٹھیک ہے نا اب اگر اس کے علاوہ کوئی اور آدمی کوئی یعنی کہ دلائل رکھتا ہے تو اپنے دلائل پیش کرے ہم اس موضوع پر دلائل کا تبادلہ کرنے کے لیے بے تیار ہیں جس کو کہ ہماری اصطلاح میں مناظرہ کہتے ہیں لیکن مناظرہ وہ مناظرہ نہ رنگ میں صرف وہ ککڑ لڑانے والا نہ ہو صرف سمجھنے سمجھانے کی غرض سے ہو تو ٹھیک ہے تحریری طور پر ہو تقریری طور پر ہو مسئلہ تو بات کو سمجھنے کا ہے کیونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا یہ مسئلہ ہے اجتہادی اور جس طرح میں نے اپنی تقریر کے دوران بھی کہا اس ٹیکنالوجی کو پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس چیز پر بیسڈ کرتی ہے اس کی بنا اور اس کی بنیاد کیا ہے جب یہ پتا چلے گا تو پھر بہت سارے اشکالات خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے جس طرح میں نے اپنے درس میں بھی کہا کہ اگر کسی بھی عالم دین کو ان باتوں کا پتا چل جائے تو وہ قطعا ان اس کے جواز کا فتوا نہ دے بلکہ وہی بات کہے زیادہ سے زیادہ وہی بات کہے گا جو شیخ ابن باز اور دیگر بزرگوں نے کہی تھی زیادہ سے زیادہ وہ بات کر سکتا ہے کہ ہم چونکہ مزتر ہیں لہذا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ حالت استرار میں ب وقت استرار بقدر استرار ایک چیز کی رخصت ہوتی ہے فمن میرے غیر متجانف لی متانس ٹھیک ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے انشاءاللہ ڈر ہی لگتا ہے داؤد بھائی سے جہاں ان کا ہاتھ بلند ہو وہاں جلد ہوگی انشاءاللہ شیخ ان اپنا اپنا ذاکر نائک کی حافظہ اللہ لیکن اس میں بھی بات آگے چلی جائے گی کہ میری آواز آ رہی ہے یا مائی چھوڑ دوں یہ آواز آدھا نہیں تو میں چھوڑ اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی میرے بھائیوں کو